ثابت قدم سپاہی یہ کہانی زیادہ قدیم نہیں ہے منو ایک ننا بچہ تھا جو اپنے والدین کے ساتھ ایک بڑے سے گھر میں رہتا تھا منو کو کھلونوں سے بہت لگاؤ تھا اس کے پاس بہت سے کھلونے تھے جب بھی کوئی نیا کھلونا بازار میں آتا منو کے والدین اس کے لیے وہ کھلونا خرید لاتے اس کا کمرہ بھرا ہوا تھا ٹیڈی بیئر سے باربی سے اور ریسنگ کار سے ایک بار منو کی امی اس کے لیے ایک تین کا ڈبہ لے آئی یہ کیا ہے امی یہ میرے عزیز بچے کے لیے ہے دھات کے سپاہی اب تمہارے پاس اپنے خود کی فوج ہے یہ اب تمہاری حفاظت کرے گی بہت بڑھیا امی میرا فوجی اس نے اندر سے سو فوجی باہر نکالے جو دھات کے بنے تھے ان سو فوجیوں میں سے ایک فوجی مختلف تھا امی ڈبے میں ڈال دیا ہوگا اس میں تو خامی ہے میں اسے لوٹا دوں گی نہیں امی آپ نے یہ تو کہا تھا کہ الگ شخصیت ہونے کی وجہ سے کوئی برا نہیں ہو جاتا تو کیا ہوا اگر یہ الگ ہے تو میں اس کو کپتان بناؤں گا اس کا نام ہوگا کپتان تین باقی سارے ان کا نام رکھنا مشکل ہے میں تو جان ہی نہیں پاؤں گا نا میں کس کے ساتھ کھیل رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتا رہے گا کہ کون ہے یہ ایک خاص فوجی ہے میری بیٹی میں نے تمہیں بالکل صحیح تربیت دی ہے تم نے صحیح کہا اس میں کوئی خامی نہیں ہے یہ سب سے اللہ ہے اور سب سے خاص بھی منو کو کپتان ٹین پسند آیا اس نے الماری میں اسے رکھ دیا سنو کپتان ٹین تم میرے کھلونوں پر نظر رکھنا میری غیر حاضری پر سمجھے اب ہم ایک ہیں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے مانا کھانا تیار ہے ٹھیک ہے کپتان تین ملتے ہیں بعد میں تین کو بھی منو سے لگاؤ ہو گیا منو کے دروازہ بند کرتے ہی سارے کھلونوں میں جان آ گئی ٹین سب پر نظر رکھ رہا تھا پانڈا نے انگڑائی لی اور پیٹ کو تانا سراف جو بری طرح سے گرا ہوا تھا کھڑا ہو گیا باربی نے اپنی گردن کو سیدھا کیا جو الٹی جانب تھی وقت آ گیا گیا کیا ہوا ہے تمہیں تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ہم سب کے ساتھ کھیل رہا تھا میں تو ایک میں دن میں سوتا ہوں اس میں میرا کیا قصور ٹین نے ان کی بکواس باتوں کو انسنا کر دیا اس کی نگاہیں تو ٹکی ہوئی تھی دور ایک چمکتی گڑیا پر وہاں ایک بیلرینا اپنی ایک ٹنک پر کھڑی تھی ایک بڑے سے قلعے میں اس کے لباس میں مختلف ترتیب کی چمک تھی ان میں سے سب سے چمکدار تھا دل جو اس کے لباس کے بیچوں بیچ لگا ہوا تھا وہ اپنے ایک پیر پر ناچتی تھی اس کا دوسرا پیر ہوا میں لہراتا تھا قلعے کے باہر ایک خوبصورت تالاب موجود تھا وہ پانی گڑیا کے چہرے پر صبح کی شبنم کی طرح چمکتا ٹن بس اسے ہی دیکھتا رہتا واہ میں نے ان کی جیسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا ٹریسی ہاں بالکل ٹھیک فرمایا وہ ہمیشہ اپنے ایک پیروں پر کھڑی رہتی ہے وہ ایک بہترین اور مضبوط بیلرینا ہے او معافی چاہتا ہوں مجھے غلط مت سمجھنا میں انجان تھا کہ میں اتنا زور سے بول رہا ہوں او بالکل نہیں تم تو ایک اچھے فوجی ہو رحم دل اور عزت دار اتنی عزت افزائی کے لیے شکریہ حضور ٹین نے بس اتنی ہی باتیں کی مسٹر ڈولفن کے ساتھ مگر ٹریسی بیلرینا کو لے کر جو بھی باتیں ہوئی وہ اسے یاد رہی ٹریسی بیلرینا ٹین کو یقین ہو گیا کہ کچھ ہی دیر میں اسے ٹریسی سے محبت ہو گئی ہے شام بیت گئی جب سارے کھلونے ہنس کھیل رہے تھے ٹین بنا پلک جھپکائے ٹریسی کو دیکھتے ہی جا رہا تھا مجھے اس سے ضرور بات کرنی چاہیے پر میں اس سے کیا بات کروں کیا وہ مجھے دوست بنائے گی خیر مجھے کوشش تو کرنی ہی چاہیے یہاں بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنے سے کچھ نہیں ہونے والا مسٹر ڈولفن یہاں سے اترنے میں کیا تم میری مدد کرو گے مجھے مس ٹریسی سے بات کرنے جانا ہے میں اپنے دل کی بات انہیں بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں پر اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں ہاں کہو ٹریسی ہم سب میں بے انتہائی حسین بیلرینا ہے اور تم ایک فوجی ہو وہ بھی ایک پیر والے کیا تمہیں یقین ہے وہ تمہیں اپنائے گی مجھے معاف کرنا پر میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح کا دکھ پہنچے مت مانگو دوست تم نے تو سچ کہا ہے میرا صرف ایک ہی پیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس دل نہیں میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں یہ اسے جاننا چاہیے وہ کیا سوچے گی میں اندازہ نہیں لگا سکتا اگر وہ چاہے تو نامنظور کر سکتی ہے مجھے پر پتا تو چلے صحیح ہے نا میں نے اس نظریے سے نہیں سوچا تم درست ہو دوسرے کیا سوچتے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ضروری یہ ہے کہ ہم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اب تم جاؤ قسمت تمہارا ساتھ دے گی فوجی ٹن نے گہری سانس بھری اور بیلرینا کی جانب بڑھا وہ اس کی جانب چھلانگ لگاتے ہوئے نہ جانے کتنی بار گرا تب بھی ٹین اپنی پوری طاقت سے اٹھ کر ٹریسی کی جانے بڑھا آخر کار قلعے پر جا پہنچا وہ بے حد گھبرا رہا تھا پر اسے اسے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے بتا دے ٹین کہ وہ کتنی حسین ہے اور تم اس کو اور قریب سے جاننا چاہتے ہو سلام خاتون میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت حسین ہوں ہاں کیا نہیں میرا مطلب آپ بہت حسین ہیں میرا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ دوسرے بدصورت ہے لیکن میرا مطلب یہاں کوئی بدصورت نہیں یہ قلعہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہ تالاب بھی زراف اور یہ پانڈا سبھی بہت خوبصورت جانور ہے میں آپ کو کوئی جانور نہیں بول رہا اوہ مجھے اپنی بکواس بند کرنی چاہیے <laughs> تم پکا کیپٹن ٹین ہو تمہیں چوٹ تو نہیں لگی تم تو کئی بار گرے ہو یہاں آتے ہوئے او ہاں ایک پیر سے چلنا اس دنیا میں واقعی بہت ہمت کا کام ہے ہاں مجھے معاف کرنا ارے معافی مت مانگو چھلانگ لگانا تو ایک اچھی کسرت ہے ہاں ٹریسی اپنی نگاہیں ٹن پر سے ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی اس نے کبھی اتنے مضبوط ارادوں والا فوجی نہیں دیکھا تھا یقیناً وہ خاص تھا میں یہاں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اس دنیا کی خوبصورت بیلرینا ہو اور میں تمہارا دوست بننا پسند کروں گا شکریہ کپتان ٹینا ٹریسی نے پوری رات تالاب کے سامنے بتائی ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے یہ بہت ہی پیاری رات تھی ان دونوں کے لیے آؤ میں تمہیں اپنے نئے کھلونے دکھاؤں میں تمہارا انتخاب اپنے نئے کپتان سے کرواتا ہوں جو بہت طاقتور اور جمیل ہے کپتان کہاں گیا آپ نے کہیں دیکھا اتنے سارے کھلونے یہ کیا یہ تو ٹوٹا ہوا ہے میں اس کو اچھے سے رخصت کر دیتا ہوں کسی میں بیٹھو اور جاؤ فوجی ہم جدا ہوتے ہیں فوجی سفر مبارک ہو تمہیں کیا میں کس سمجھا رہا ہوں پانی میں کشتی تیزی سے بہے جا رہی تھی مگر دن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا نہیں نہیں مجھے لوٹنا ہی ہوگا مانو کے پاس ٹریسی کے پاس مگر اس سے پہلے کہ دن کچھ سوچے وہ ایک گہرے گٹر کی جانب تیزی سے بڑھتا گیا اب پانی کا بہاؤ دھیما ہو گیا تھا نہ ہی کشتی کی سمت بدل پا رہا تھا اور نہ ہی چھلانگ لگا پا رہا تھا اسے پتا تھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اس نے کوشش کی کشتی کی سمت بدلنے کی لیکن تبھی نہیں نہیں نہیں پانی اب سمندر میں جا ملا کشتی پوری طرح ٹوٹ گئی تین دھات کا بنا تھا اس نے پوری کوشش کی پر پھر بھی وہ تیر نہیں پا رہا تھا ٹن سمندر کے تل میں ڈوب کر جا پہنچا ٹریسی مجھے معاف کر دینا نہیں مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے میں کپتان ٹن ہوں میں کوشش کروں گا اور پوری جان لگا دوں گا کہ میں ٹریسی اور مانو کے پاس لوٹ سکوں پر امتحان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اب ٹن نے چھلانگ لگانا شروع کیا جیسے ہی وہ سمت میں چھلانگ لگانے لگا ایک بڑی سی مچھلی تیرتی ہوئی آئی اور اس کو نگل گئی او نہیں بے وقوف مچھلی میں تمہارا کھانا نہیں ہوں مجھے باہر جانے دو سابق قدم فوجی نے باہر نکلنے کی کوششیں شروع کر دی جس سے مچھلی بے چین ہو اٹھی تب تک مچھلی سمندر کی سطح پر آ چکی تھی تبھی پکڑ لیا میں آج اس بڑی مچھلی کی غذا بناؤں گا باورچی نے مچھلی کو باورچی خانے پر رکھا اور اس کو ایک بڑی چھری سے کاٹنے لگا یہ کیا ہے فوجی اس نے فوجی کو جھٹ سے نل کے پانی سے دھو لیا وہ سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس کو کیا ملا آخر کار فوجی نے بھی اتنا لمبا سفر طے کیا تھا ٹین کو بہت الگ محسوس ہو رہا تھا اس نے باورچی کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا پر اس نے کچھ اور ہی محسوس کیا یہ جگہ مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے یہ مجھے کہاں لے آیا سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے پر ٹین صحیح سوچ رہا تھا وہاں پہلے بھی آ چکا تھا وہ وہی گھر تھا وہ پھر سے وہی لوٹا اپنے مالک منو اور اپنی پیاری ٹریسی کے پاس یہ تو بے حد خوش تھا منو کو دیکھ کر پر اس کی آنکھیں تو اپنی دل عزیز بیلرینا کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ وہی دکھائی دی جہاں وہ پہلے سے کھڑی تھی اس کا انتظار کرتے ہوئے ٹین نے اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں اسی پر تھم گئیں اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ باورچی کا پیر پھسل گیا اور ٹین جلتی ہوئی آگ میں گر گیا نہیں کپتان ٹین پر بہت دیر ہو چکی تھی ٹین پگھل رہا تھا پر اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی وہ تو بس بیلرینا کو دیکھے اور دیکھے جا رہا تھا ٹریسی کی بھی نگاہیں فوجی پر تھمی تھی وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی تبھی منو کو ایک ترکیب سوجی اس نے کھڑکی کی طرف دوڑ کر اسے کھول دیا اس اس طرف جاؤ ہوا اور آگ کو بجھا دو مگر ہوا آگ کو بجھا نہ سکی بلکہ ہوا نے بیلرینا کو بھی اس آگ میں دھکیل دیا سارے کھلونے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ٹین اور ٹریسی دونوں آگ میں جھلس رہے ہیں ان کے چہرے پر مسکان تھی وہ دونوں اب ساتھ منو کی امی آنے تک آگ بیلرینا اور پوری طرح جلا چکی تھی وہاں اب کچھ بھی بچا نہیں تھا مجھے بہت افسوس ہے میرے بیٹے وہ جگہ پر وہاں دل تھا پگھلا ہوا دل تھا جو پگھلے ہوئے دھات سے بنا تھا اس دل کے بیچوں بیچ لال رنگ کا چھوٹا سا دل تھا ٹھیک اسی طرح کا دل جو بیلرینا کے لباس کے بیچوں بیچ ٹنگا تھا وہاں صرف وہی بچا تھا منو کو اپنے کھلونوں سے واقفیت تھی وہ جانتا تھا کہ وہاں کیا ہوا اور کیوں اس نے ہنس کر اس دل کو اٹھایا اور الماری میں سب سے اوپری جگہ پر رکھ دیا یہ دل ٹینا ٹریسی کا تھا جو اب ساتھ تھے اب وہ دل بن کر ہمیشہ مونو کے ساتھ رہیں گے اور مونو بھی ان کو کبھی کھو نہیں پائے گا اب ٹریسی اور ٹین کبھی جدا نہیں ہوں گے